حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 865